تمام گناہوں کی معافی کا ضامن استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص یہ دعا پڑھے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو اس کی مغفرت کی جائے گی اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہو جو کہ کبیرہ گناہ ہے دعا کا ترجمہ میں مغفرت مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ زندہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اسی طرف رجوع کرتا ہوں عن زید مولا مولنبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع انََََََََََََّسمان صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من الزحف